نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے وتو اور ان یہودیوں نے پیروی کی ما اس کی جو تتل شیاطین شیاطین پڑھتے تھے علا ملک سلیمان سلیمان علا نبی جینا علیہ السلام کے عہد حکومت میں یہاں پڑھنے کے لیے کا لفظ استعمال فرمایا ہے قرآن مجید میں پڑھنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ایک ہے قرآرا کرا پڑھنا ہے کوئی چیز بھی ہے اس کو پڑھا جائے تو اس کے لیے لفظ قرات استعمال ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنے کو بھی قرات کہتے ہیں نماز کے اندر قرات فرض ہے یعنی قرآن مجید کا پڑھنا فرض ہے کتنی مقدار پڑھنا فرض ہے کم از کم تین آیتیں پڑھنا فرض ہیں صورت الفاتحہ کا پڑھنا اور مزید تین آیتوں کا پڑھنا یہ واجب ہے اگر تین آیتیں پڑھ لیں گے چاہے صرف فاتحہ سے پڑھ لیں چاہے قرآن مجید کے کسی اور حصے سے پڑھ لیں تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن واجب ادا ہوگا اس وقت جس وقت فاتحہ اور مزید تین آیتیں پڑھیں گے کم از کم زیادہ جتنا پڑھیں گے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں تو اس کا پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کو چھوڑ کر باقی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے تو قارا یا کرو کر پڑھنا کسی چیز کو پڑھا جائے تو یہ یقرات ایک لفظ استعمال ہوا یہاں جیسے تلا یا طلوع تلا وطن عام طور پر اس کا مفہوم لیا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا پڑھنا لیکن یہاں سے اس کی نفی ہو رہی نفی ہو رہی ہے کہ وہ یہودی جن کا ذکر چل رہا ہے وہ پیروی کرتے تھے کس کی اس چیز کی جس کو شیاطین پڑھتے تھے شیاطین اللہ کی کتاب تو نہیں پڑھتے تو اس لیے تلا یتلو تلاوتن اللہ کی کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں تلا یتلو تلاوتن کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز پڑھنا تسلسل کے ساتھ پڑھنا تسلسل کے ساتھ پڑھنا تو اس کو تلاوت کہتے ہیں تو قرآن مجید کو بھی اگر تسلسل سے پڑھیں گے بس ایک دفعہ دیکھ لیا بس پھر رکھ دیا اس کو تو اس کو تلاوت نہیں کہتے تلاوت یہ ہے کہ اس کا معمول ہونا چاہیے تسلسل کے ساتھ ہو اور توجہ کے ساتھ ہو تو یہ تلاوت ہے تلاوت کے اصل معنی جو ہیں وہ ہیں پیروی کرنے کے کہ پیروی میں پڑھنا اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا اب یہ شیاطین جو پڑھتے تھے کس طرح پڑھتے تھے جس طرح سے ان کو سکھلایا گیا تھا اس طریقے سے پڑھتے تھے اور قرآن مجید کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں قرآن مجید کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے نبی علیہ سات و نے سکھلایا تیسرا لفظ جو قرآن مجید میں پڑھنے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے رتلا یورتل ترتیلا اس کے معنی ہے ٹھہر ٹھہر کے اچھے انداز سے پڑھنا وہ رتل القرآن ترتیلا قرآن مجید کو ایسے ذمہ داری بھگتانے کے لیے نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر عمدہ انداز سے اس کو پڑھنا چاہیے ایک ہے دارا درست راست پڑھنا دارا سد رسو دراستن کے معنی پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو پڑھنا اور اس کو پھر اپنے اندر منتقل کرنا اپنے لیے اس کو علم بنانا اپنی معلومات میں اضافہ اور اس سے فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ ہے دارا سید رسو راست اس لیے اس قرآن مجید کا بھی درس سبق تو یہ سبق کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے اندر منتقل کرنا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے <clears throat> فرمایا کہ تتل شیاطین شیاطین اس کو مسلسل پڑھتے تھے کہاں پڑھتے تھے علا ملک سلیمان سلیمان علیہ والسلام کے کی حکومت میں کہ حکومت کے زمانے میں تو یہ رواج عام ہو گیا جادو کا جنات اور انسان میں اختلاط تھا اس کی وجہ سے جنات ذریعہ ہیں جادو کا تو اس لیے انہوں نے جادو کا زیادہ اہتمام ہو گیا اور عام طور پر جادو کا سلسلہ چلا فما کا فرح سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لوگوں میں یہ بات مشہور ہے آج ہمارے ہاں بھی مشہور ہے ہمارے صحیح عقیدے والوں کے ہاں بھی مشہور ہے کتابیں مل رہی ہیں سلیمانی کہ یہ سلیمان علیہ السلاۃ سے نسبت کی جا رہی ہے جادو کی کہ اہل باطل اس قدر کامیاب ہیں کہ انہوں نے ایسے شوشے چھوڑ دیے ہیں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ان شوشوں کو قبول کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نفی فرما رہے ہیں کہ یہ جادو جو ہے یہ تو کفر ہے اور سلیمان اللہ نبی جین علیہ سات وسلم تو اللہ کے نبی تھے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی نہ تو جان بوجھ کے کفر کر سکتا ہے نہ بھول کے کفر کر سکتا ہے اللہ کے نبی نہ اعلان نبوت کے بعد کفر کر سکتے ہیں نہ اعلان نبوت سے پہلے کفر کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نہ اعتقادی کفر کر سکتے ہیں نہ وہ عملی کفر کر سکتے ہیں کفر تو دور کی چیز ہے وہ تو گناہوں سے بھی معصوم ہوتی میں وما کفر سلیمان ہوں اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے تو اہل کتاب کا یہودیوں کا ایک جرم تو یہ کہ وہ جادو کو اختیار کرتے تھے دوسرا جرم یہ جو اس سے بھی بڑا جرم تھا کہ اس جادو کی نسبت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ سلیمان علیہ نبی جینا علیہ ساعت اسلام کا جادو ہے جس کو ہم اختیار کر اور یہ بات انہوں نے اس لیے پھیلا دی کہ حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ ساط اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کیا جنات کو مسخر کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کو مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کی دعا کیا ہے اللہ کہ مجھے وہ بادشاہت عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہ کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ نبین علیہ السلام دعا کو پورا فرمایا اور ان کی حکومت پوری دنیا پر تھی مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک حکومت تھی اور جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری مخلوقات ان کے احکام کے تابع عرش ان کا وسیع کہ عرش پر بیٹھتے ہوا کو حکم دیتے وہ عرش کو اٹھا کے چلتا ایک دن کے اندر طویل مسافت وہ طے کرتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ نبی جین علیہ سات اسلام اس طرح سے پوری دنیا پہ حکومت فرماتے تھے اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں تشریف لے جاتے تھے اب یہ کام ایسے تھے جو بظاہر عجیب و غریب ہے تو اس لیے اس کی نسبت جادو کے ساتھ کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ولاکن شیاطین کفر لیکن شیاطین نے کفر کیا اور وہ کفر کیا کیا یو السحر کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے اب ایک ہے جادو ایک ہے معجزہ شہر جادو کو کہتے ہیں اور شہر کے معنی کیا ہیں لغت میں شہر کے معنی ہیں کہ ایسا عجیب و غریب کام جس کا نتیجہ برا ہو کہ برے نتیجے والا کام جس کا سبب نظر نہ آئے اس کو سحر کہتے ہیں برے نتیجے کا کام جس کا سبب نظر نہ آئے اس کو سحر کہتے ہیں اور اور اصطلاح کے لحاظ سے سحر کس کو کہتے ہیں کہ وہ کام عجیب و غریب کام جو شیاطین کو خشک کرنے کے نتیجے میں حاصل ہو اس کو سحر کہتے ہیں اب یہ سحر کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یا تو اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوں گے کفریہ اور شرکیہ کلمات ہیں تو یہ ہے دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کام جن کاموں سے شیطان خوش ہوں کسی کو قتل کر دینا کسی کو باندھ کے رکھ دینا کہ وہ کام ہی نہ کر سکے اس کو بیکار کر دینا اب یہ وہ کام ہیں جس سے اللہ خوش نہیں ہوتا شیطان خوش ہوتے شیاطین خوش ہوتے ہیں تو لہذا شہر میں پہلی بات یہ ہے کہ کفری اور شرکیہ کلمات دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کام جو شیاطین کو خوش کرنے والے ہوں کسی کو تکلیف پہنچانا کسی کا کاروبار ہے جادو کر کے کاروبار بند اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اس کے اعضاق کو مفلوج کیا جا رہا ہے تو یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ کو پسند نہیں شیاطین کو پسند نہیں تیسری بات یہ ہے کہ جو جادو کرنے والا ہوتے ہیں وہ ناپاکی اور گندگی کی حالت میں رہتے ہیں غسل کی حاجت ہے غسل نہیں دیگر پاکیزگی کی کیفیت کو اختیار نہیں کرے گا نہ پاکی کی حالت میں رہے گا دوسری اگلی بات یہ کہ جادو کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ناپاک چیزیں استعمال ہوتی ہیں خون استعمال ہوگا اور اس طرح کی چیزیں گندگی استعمال ہوگی تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ شہر یعنی جادو کس قدر یہ گھٹیا اور ناپسندیدہ عمل ہے اس کے اندر اگر کفریہ اور شرکیہ کلمات ہیں تو جو یہ اعتقادی کفر ہے اگر اس کے اندر کفریہ کلمات نہیں شرکیہ کلمات نہیں کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو یہ جرم عظیم ہے گناہ عظیم اور گندگی کے اندر رہنا یہ انسانی فطرت کی خلاف ورزی ہے یہ بھی گناہ عظیم ہے تو شہر اگر کفر و شرک نہ بھی ہو تو بھی اس کے گناہ عظیم ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش تھی تو اس لیے فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اب رہی یہ بات کہ معجزے میں اور شہر میں فرق کیا ہے کہ شہر جو جادو ہے اس کے اسباب موجود ہوتے ہیں نظام کائنات کے اسباب پر یہ منحصر ہے لیکن موجزہ وہ کام ہے جس کے اسباب نہیں ہوتے وہ اللہ کی قدرت ہے حضرت مصنحبی علیہ سات وسلم نے اصاب پھینکا وہ اشدہ بنا اس کا سبب موجود نہیں جبکہ جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی اس کا سبب موجود تھا وہ کلمات تھے وہ علم تھا جو ان کے پاس تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے ان کو متحرک کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا یہ کس کے اختیار میں تھا یہ اللہ کے اختیار میں تھا اور اللہ کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں اور باقی سب اسباب کے محتاج تو جادو میں اسباب نظر نہیں آتے اسباب ہوتے ضرور ہیں جبکہ معجزے کے اندر اسباب ہوتے ہی نہیں پھر اس کے اندر جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ سیرت کے لحاظ سے انتہائی بلند تقوی کے لحاظ سے انتہائی اعلیٰ اور خوبیوں کا مالک ہوتا ہے اور جن کے ہاتھ سے جادو ظاہر ہوتا ہے وہ دنیا پرست حقیر چیزوں پہ گرنے والے نجاست اختیار کرنے والے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ فرق دیکھیں کہ جس وقت فرعون نے حضرت مو نبیین علیہ سات والسلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا تو ان کا مقصود دنیا ہے جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصود دنیا نہیں جن کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے ان کا مقصود دنیا نہیں ایک فرق تیسری بات اگر کسی آدمی نے معجزے کا اظہار کیا ہے نبوت کے دعوے کے ساتھ کہ جی میں نبی ہوں اور یہ میرا معجزہ ہے اللہ نے اس کو چلنے نہیں دیا اور اگر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر وہ کام جو ہے ظاہر ہوتا ہے اللہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتے کہ لوگوں کے لیے وہ آزمائش ہے لیکن ایک مثال بھی ایسی نہیں کہ جس میں ایسا ہو کہ دعویٰ نبوت کا ہو جھوٹا دعوی نبوت کا کیا گیا ہو اور پھر عجیب و غریب کام ظاہر ہوا ہو ایسا نہیں اسفد انسی کے بارے میں ہے کہ اس نے دعویٰ کیا رب کے دور میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کوئی معجزہ اس نے کہا کہ یہ پانی ہے میں اس میں تھوکوں گا یہ پانی میٹھا ہو جائے گا لوگوں نے اس کے تھوکنے سے پہلے پانی اس کنویں میں سے نکال کے علیحدہ رکھ دیا اب اس نے اس میں تھوکا تھوکنے کے بعد پانی اتنا کڑوا ہو گیا کہ کوئی جانور اس کو منہ بھی نہیں کوئی جانور بھی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا اسی طرح سے بعد کے دور کے اندر بغداد میں ایک شخص نے ایک کارنامہ دکھایا کہ مخصوص ایام میں رات کے وقت میں ایک طرف سے کنویں سے ایک چاند نکلتا تھا اور وہ اوپر سے فضا سے گزرتا ہوا دوسری طرف جا کے ڈوبتا تھا یہ چلتا رہا شیطان نے اس کو انگلی دی اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں کہ یہ میرا معجزہ ہے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس رات یہ چاند نکلا اس جگہ سے لیکن جب درمیان میں آیا تو وہاں کے پھٹ گیا اور اس کے بعد پھر پوری زندگی وہ کوشش کرتے رہا لیکن دوبارہ چاند کو نکال ہی نہیں سکا تو نبوت کے دعوے کے ساتھ عجیب و غریب کام دکھائے جائے تو اللہ اس کو چلنے نہیں دیتا اور انبیاء کرام علیہ مساط والسلام نبوت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے جو کام دکھایا معجزہ وہ ظاہر ہوا اللہ اس کو چلنے دیا تو ایک فرق یہ تو فرمایا کہ وہ لوگ جادو سکھاتے تھے جبکہ سلیمان علام نبی السلاط وسلام کے یہ کام معجزات تھے جادو نہیں تھے فرمایا کہ ایک جادو کا سلسلہ یہ تھا چلتا اب رہی یہ بات کہ جادو کرنا جائز ہے ناجائز ہے یہ بات میں کر چکا ہوں اگر شرکیہ اور کفریہ کلمات ہیں تو کفر ہونے میں کوئی شک نہیں اگر کفریہ اور شرکیہ کلمات نہ بھی ہوں تو بھی اگر منفی کام کے لیے ہے تو گناہ عظیم ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو طریقہ کار اختیار کیا جائے گا وہ بھی دیکھا جائے گا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو جادو میں ناجائز طریقے ہی اختیار ہوتے ہیں جائز طریقے اختیار نہیں ہوتے اب یہ کہ جادو کے اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے تو اس میں اگر ایک بات ذہن نشین ہو جائے تو اس کا جواب بالکل آسان ہے میں نے یہ بات گزارش کی ہے کہ جادو کے طبی اسباب ہوتے ہیں بغیر سبب کے نہیں اور طبی اسباب کے اثرات پڑتے ہیں بخار ہے تو یہ طبی اسباب سے ہے زخمی ہونا ہے طبی اسباب سے ہے تو لہذا انبیاء کرام علیہ السلام بھی کیونکہ بشر ہیں تو طبی اسباب سے متاثر ہوتے ہیں طبی اسباب سے متاثر ہوتے ہیں تو ان پہ بھی جادو کا اثر ہوتے ہیں کہ جادو کے اثر کے بارے میں ایک بات تو ہے جو قرآن مجید سے ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے ہیں تو جادوگروں نے رسیاں پھینک اور وہ سام بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ جی میں فرما رہا ہے کہ ان پہ خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اب یہ خوف کی جو کیفیت تاری ہوئی اگرچہ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کا درد دل تھا جس کی وجہ سے خوف پیدا ہوا کہ یہ معجزہ میرے اختیار میں نہیں جادو جادوگر کے اختیار میں ہے تو انہوں نے یہ جادو کیا ہے اور اگر میں اصا پھینکوں اور اجدہ نہ بنا اللہ میرا پابند تو نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا پابند بھی نہیں اگر یہ ہدایت پر نہ آئیں تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ معجزہ ظاہر نہ ہوا تو اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نے خوف محسوس کیا لیکن کیونکہ یہ طبی اسباب سے ہے تو اس لیے خوف کی کیفیت تاری ہوئی چاہے اس کا سبب کوئی تھا تو اثرات پڑھتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا اور اس کے اثرات پڑھے لیکن اس سے کار نبوت پہ فرق نہیں پڑتا کیوں کار نبوت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے اس پہ وہ اللہ کی قدرت میں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جو بشریت کے تقاضے ہیں اس کی وجہ سے طبی اثرات جو ہیں وہ پڑتے ہیں وما کہ وما عن ضلع عالمل اور جو اتارا گیا عال المالکنی دو فرشتوں پر باہ بلا بابل میں ہاروت و ماروت حاروت و ماروت پر فرمایا کہ یہ دو فرشتے نازل ہوئے اور یہ جادو سکھلاتے تھے یہاں دو اس کے مفہوم ہیں دونوں میں عرض کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بات کہ یہ بات روایات کے اندر ملتی ہے کہ یہ دو فرشتے کیسے زمین پہ آئے حضرت ادریس علیہ نبی علیہ سات و السلام کا دور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام دوسرے نبی ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اور تیسرے نبی یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جو پانچ چھ پشت بعد تشریف لائے پھر اس کے بعد چوتھے نبی حضرت نوح علّہ نبی جین علیہ صلاحۃ السلام ہیں جو پہلے رسول بھی ہیں حضرت عجیل علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں میں گناہ کی کیفیت بڑھ رہی تھی فرشتوں نے اللہ تبارک وادثہ سے کہا کہ اللہ کے یہ انسان یہ بڑے نافرمن ہیں تو پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے فساد کریں گے تو ان کے گناہ ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر خواہش کا جذبہ ہم نے میں نے رکھا ہے اور غصے کا جذبہ رکھا ہے تو اس کی وجہ سے ان پہ اثرات ہیں اگر تم میں بھی یہ جذبات ہوتے تم بھی اسی طرح کرتے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کہ ہم نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اپنے میں سے دو فرشتے منتخب کرو جن کے بارے میں تمہیں بڑا یقین ہو کہ یہ بڑے کامل ہیں اور یہ نافرمانی نہیں کریں گے تو ان میں یہ دو فرشتے ہاروت و ماروت منتخب ہوئے اللہ نے ان کو انسانی شکل میں زمین پہ بھیجا یہ انسانی شکل میں زمین میں یہاں آ کے لوگوں کے درمیان یہ فیصلے کرتے تھے عدالت لگاتے تھے اور صحیح فیصلے کرتے تھے تو اللہ نے ان کے اندر گناہ کا جذبہ بھی رکھ دیا اب یہ صحیح فیصلے کر رہے تھے تو اس اسلحہ میں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا اس عورت کا نام زہرا تھا بہت حسین و جمیل تھی اس کی طرف ان کو رغبت ہو گئی جب رغبت ہو گئی تو انہوں نے گناہ کی خواہش کی تو اس نے شرط لگائی کہ یہ ایک قتل ہے بعض روایات میں ہے کہ کہا کہ یہ شوہر ہے اس کو قتل کر دو ایک جو کہ لڑکا تھا کہ اس کو قتل کر دو کہا کہ نہیں کسی کو ہم نے قتل نہیں کرنا اس کے بعد اس نے جو ہے ان کو شراب پلائی اور شراب میں یہ ایسے مدہوش ہوئے کہ انہوں نے قتل بھی کیا اور اس کے ساتھ گناہ بھی کیا تو تین کام شراب قتل زینہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ جو جرم کیے ہے اور وہ جو تھی عورت اس نے ان سے میں اعظم میں اعظم ان کو معلوم تھا دن کو یہ زمین پہ فیصلے کرتے تھے رات کو میں اعظم پڑھ کے اوپر آسمان پہ چلے جاتے تھے اس عورت نے ان سے میں اعظم سیکھ لیا میں اعظم سیکھنے کے بعد وہ عورت جو ہے وہ تو زہرا ستارہ بن گئی اور ابھی تک آسمان پر قائم ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اور تنز کیا تھا انسانوں پہ اب تم تو لہذا اب تمہارے لیے ہے کہ ایک بات تمہارے اختیار میں میں دے رہا ہوں کہ دنیا کی سزا چاہتے ہو یا آخرت کی سزا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کہ ہم آخرت کی سزا تو برداشت نہیں کر سکتے ہمیں دنیا کی سزا دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک کنویں کے اندر بابل میں ایک کنویں کندھے ان کو الٹا لٹکا دیا دونوں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے پھر اس کی تصدیق کے لیے یہ بات کہی گئی کہ ایک صاحب عبد الملک بن مروان یہ بنو میہ کا خلیفہ ہے خلیفہ عبد الملک بن مروان یہ ولید بن عبد الملک اور سلیمان عبد الملک یہ اس کے بیٹے تھے ولید بن عبد الملک اس کا بیٹا تھا جس کے دور میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فتوحات ہوئی تو عبد الملک بن مروان بیٹھا ہوا تھا دربار میں تکیے کے ساتھ سہارا لے کر ایک آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بڑی فضیلت معلوم ہو رہی تھی اور اس کا بڑا اکرام ہو رہا تھا تو جو صاحب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کا اتنا اکرام خلیفہ کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس کا اتنا اکرام ہو رہا ہے تو انہوں نے آ کے اس کا اکرام بھی کیا اس کو چوما بھی سوال بھی کیا کہ یہ جو تجھے مقام حاصل ہوا کیسے حاصل ہوا یہ بات سن کر وہ رو پڑا اس نے کہا کہ میرا واقعہ یہ ہے کہ میرا والد میرے لڑکپن میں انتقال کر گیا گھر کے اندر مال و متا کی کمی نہیں تھی بہت مال و متا تھا بے دریک فضولیات میں میں اڑاتا تھا لیکن مال کم نہیں ہوتا تھا تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ مال و متا جو اتنا ہے یہ کہاں سے آیا ہے اس نے کہا کہ تیرا باپ جو تھا وہ جادوگر تھا اور اس نے یہ سارا مال جادو سے کمایا تو میں نے کہا کہ جتنا بھی مال ہے جس انداز سے میں اس کو اڑا رہا ہوں تو آخر کار تو ختم ہو جائے گا تو اس نے کہا تو بھی جادو سیکھ لے تاکہ باپ کی طرح کمانے والا بن جائے اب میں نے تلاش کیا کہ میرے باپ کا کوئی شاگرد مجھے مل جائے تو تاکہ میں اس سے اپنے باپ کا علم سیکھ لوں تو ایک مل گیا میں نے اس سے بات کی اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلیں گے بابل کے اندر وہ کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں ان سے جا کے جادو سیکھیں گے لیکن ایک شرط ہے میری میری شرط یہ ہے کہ اللہ کا لفظ اس جگہ پہ تم نے منہ سے نہیں نکالنا میں نے کہا ٹھیک میں چل پڑا جب اس جگہ پہ گئے تو دیکھا کہ دو آدمی جن کے چہرے مسک ہیں بگڑے ہوئے ہیں اور وہ لٹکے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ ہیں ہاروت ماروت جو لٹکے ہوئے ہیں اور جو سیکھنا جائے اس کو جادو سکھا دیتے وہاں گیا جب میں نے وہاں عجیب و غریب منظر دیکھا عذاب کی کیفیت دیکھی تو میرے منہ سے نکل گیا لا الہ الا اللہ بس اثرات جو تھے وہ جو سیکھنے والے تھے وہ ختم ہو گئے اس نے کہا کہ یہی تو تجھے کہا تھا میں نے کہ یہاں لفظ اللہ کا نام نہیں لے تو نے لفظ اللہ کا نام لیا تو یہ جو ہم نے حاصل کرنا تھا وہ اس کے حصول کا راستہ بن گیا لہذا <clears throat> بس یہ ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا کہ ایمان میرا بچ گیا اور میں جادو سے محروم ہو گیا اب یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے اندر ہر صاحب عقل محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی عقلی گنجائش ہے کہ وہ گناہ کرنے والی عورت زہرا ستارہ بن گئی جبکہ ستارے تو بہت پہلے سے موجود ہیں تو یہ گناہ سے تو کوئی ستارہ تو نہیں جا کے بنتا پھر یہ ہے کہ یہ جو فرشتے آئے تھے تو اللہ تبار و تعالیٰ نے ان کو بابل کے اندر الٹا لٹکا کے رکھا ہوا ہے اور اس کی خبر کسی نبی علیہ السلاط والسلام نے نہیں لی اور پھر اس انداز سے یہ ساری کی ساری جو بات ہے یہ اسرائیلی روایات کے اندر تو اس لیے ان سے تو اجتناب ضروری ہے تو یہاں جو بات قرآن مجید سے سمجھ میں آ رہی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات بیان فرمائی یہاں دو مفہوم ہیں ایک مفہوم ہے کہ یہی جادو ہے وہ ماں انضر عالمالا کہ دو فرشتوں پر جو اتارا گیا بے بابیلا بابل میں ہارو و مارو دو فرشتے ہاروت و مارو تھے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرق واضح کرنا چاہتے تھے بوضی اور جادو میں یہ اللہ کی حکمت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فرق واضح نہیں کیا کیوں اگر اللہ کے نبی بتاتے بھی کہ جادو ہے اس سے بچنا ہے لیکن نادانی کی وجہ سے ناواقفیت کی وجہ سے کئی لوگ اس کو اختیار کر لیتے کہ یہ نبی کا عمل ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے منفی چیز نازل نہیں فرمائی اور اس کو اللہ نے نازل فرمایا کس کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے سے فرشتوں کے ذریعے سے نازل کیوں فرمایا شیاطین تو موجود تھے تو یہ فرشتے اس لیے آئے تھے کہ یہ بتلاتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ بوجزہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو دونوں چیزیں بتلاتے تھے انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام کو اس لیے نہیں کہ یہاں ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کی مجلس میں یہ روایت بیان کی کہ نبی علیہ السلاط والم نے ارشاد فرمایا کہ عورت گھوڑا اور زمین یہ تینوں منحوس ہیں تین چیزیں منحوس ہیں گھوڑا منحوس ہے عورت منحوس ہے زمین منحوس ہے اب ان کے شرط جب یہ بات سن رہے تھے تعجب کی کیفیت میں تھے گھوڑا اس کی تعریف اللہ نے قرآن جید میں کی کہ جہاد کا ذریعہ ہے عورت حو رضی اللہ عنہا عورت ازواج متحرات رضی اللہ عنہ عورتیں مریم رضی اللہ عنہ جن کی تعریف اللہ نے میں کی وہ عورت تو یہ عورتیں منحوس کیسے ہو سکتی ہیں تو زندگی کا حصہ ہیں اور زمین کہ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ زمین کو اپنی قدرت کی نشانی کہا ان فی خلق السماوات والا تو یہ منحوس کیسے لہٰذا وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا گیا وہ حریر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے تو ام المومنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمایا حریر رضی اللہ عنہ انہوں نے غلط بیانی نہیں کی صحیح کہا نے بسان یہ فرمایا لیکن مجھے وہ یاد ہے مجلس کہ نبی علیہ السلام اس سے پہلے ایک بات فرما چکے تھے ابو حریر رضی اللہ عنہ بعد میں داخل ہوئے نبی علیہ ساد و اسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لانت کرے یہود پر کہ ان کا نظریہ یہ ہے یہ بات فرما چکے تھے اس کے بعد یہ داخل ہوئے تو نظریہ حضرت نے فرمایا کہ عورت زمین اور گھوڑا یہ منحوس ہیں تو یہ نظریہ نبی اسلام نے بیان نہیں فرمایا نبی اسلام نے یہودیوں کے حوالے سے بیان فرمایا تو یہودیوں کا نظریہ یہ ہے یہ بات اور نہیں سنی انہوں نے بعد والی بات سنی ہے تو اس لیے نبی اسلام کی زبان مبارک سنی اس کو انہوں نے اس کو روایت کیا ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کی بات سے غلط فہمی ہو سکتی ہے اپنی کسی نارسائی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو غلط علوم ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں میں منتقل نہیں کیے تو انبیاء کرام علیہ السلام صرف ہدایت ہی کی بات کرتے ہیں منفی بات کا ذکر تو یوں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان منفی باتوں سے بچانا ہے لیکن یہ منفی بات کا جو فرق ہے وہ واضح نہیں کرتے اسی طرح سے ایک بات جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک آدمی آیا ہے اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو فلسفی ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے اور ان کا عقیدہ کیا ہے پہلے تو آپ ان کا عقیدہ ہمیں بتا دیں سمجھا دیں اور پھر اس کی وضاحت سمجھا دیں اب انہوں نے اس کا عقیدہ سمجھا دیا اب عقیدہ جو سمجھایا تو وہ اس عقیدے سے متاثر ہو گیا اور وہ بھی دہریہ ہو گیا تو اب اس میں کس کا قصور ہے اس میں بتلانے والے کا قصور نہیں ہے اس نے تو معلومات کے لیے بتلایا تاکہ تم اس سے بچ جاؤ لیکن بچنے کی وجہ خود ہی اسی عقیدے کو اختیار کرنے والا بن گیا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو دو فرشتے نازل فرمائے یہ اس لیے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ منفی علم ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ہے مثبت علم ہے تو اس منفی علم سے اپنے آپ کو بچاؤ تو انہوں نے اس منفی علم کو جب پوچھا سیکھا تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اس کو تم استعمال نہیں کرو گے تمہیں اس لیے بتلا رہے ہیں کہ تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے اثرات سے بچاؤ اور یہ اثرات جو پڑھیں گے ان اثرات سے بچاؤ اور اس سے پوری تمہیں آگاہی ہو جائے اب انہوں نے اس کو اختیار کر لیا اور اصل مثبت علم کو چھوڑ دیا اس منفی علم کو اختیار کر لیا تو یہ یہ جرم کس کا ہے فرشتوں کا جرم ہوگا ہاروت ماروت کا نہیں بلکہ جو سیکھنے والے ہیں یہ ان کا جرم ہے یہ بات یہاں سے پوری طرح سے واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات فرمائی وما یو علیمانی وہ نہیں سکھاتے تھے دونوں یو علم وہ ایک سکھاتا تھا یو وہ دو سکھاتے تھے ما نہیں وما علیمانی وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے من آہدن کسی ایک کو بھی حتیٰ یہاں تک یقولا وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنتن فتنا یقیناً ہم آزمائش ہیں ہم آزمائش کے طور پر آئے ہیں یہ جو علم ہم بتلا رہے ہیں یہ آزمائش کا علم ہے یہ اختیار کرنے کا علم نہیں فلا فلاں بس تو کفر مت کر کہ یہ علم یہ کفریہ علم ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم معلومات کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں معلومات حاصل ہوں اور اس سے ہم بچنے کے لیے پوری کوشش کر سکیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ فلاں فلاں چیز جو ہے وہ غلط ہے تو کیسے بچیں گے تو آپ اس کے بعد فرمایا کہ فیط المونہ پس وہ سیکھتے مین ہما ان دونوں سے کیا چیز ما یو وہ چیز کے وہ فرق پیدا کر دیتے تھے جدائی ڈال دیتے تھے بہی اس کے ذریعے سے بین المر وزوجی مرد اور عورت کے درمیان اب یہاں جو ایک بات اس کی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو علم سکھلاتے تھے یہ جادو کا علم تھا دوسرا مفہوم میں نے عرض کیا کہ دو مفہوم ہیں دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جادو کا علم نہیں سکھاتے تھے علم صحیح سکھاتے تھے لیکن صحیح علم سے دو کام لیے جا سکتے ہیں مثبت بھی منفی بھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ منفی کام میں اس کو استعمال نہ کرنا اور اس کو مثبت کام میں استعمال کرنا اب ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوگا جی یہ وہ کیسے اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک لڑکا اور لڑکی ان دونوں میں محبت چل رہی ہے نکاح نہیں ہے اب ان کے درمیان جدئی پیدا کرنا نیکی ہے گناہ ہے یقیناً نیکی کہ غیر محرم ہے لڑکا ہے لڑکی ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہے ان جدئی پیدا کرنا یہ نیکی ہے تو ایک وظیفہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے تو یہ نیکی ہے اور میاں بیوی نکاح ہے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کرنا یہ گناہ ہے تو اسی طریقے سے کہ محب اس کی مجھ سے محبت ہو جائے اگر غیر محرم ہے تو گناہ ہے اور اگر محرم ہے تو اس کی محبت ہو جائے تو یہ مستحسن ہے یہ نیکی کا کام ہے تو فرمایا کہ یہ بتلا دیتے تھے کہ یہ کام جو ہم تمہیں بتلا رہے ہیں اگر اس کو غلط میں استعمال کرو گے اس وظیفے کو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کفر کے مرتکب ہو جاؤ گے اور اگر اس کو صحیح طور پہ استعمال کرو گے تو یقیناً فائدہ ہے تو یہ بات وہ سمجھا کے وہ کلمات ان کو سکھاتے تھے تو یہ فرشتے جو کلمات لائے تھے وہ کلمات وظائف کے اعمال کے کلمات تھے جادو کے کلمات نہیں تھے لیکن یہ وظائف کے اور جو اچھے اعمال کے جو کلمات ہیں ان کے اندر دونوں فائدے ہیں اگر اس کو مثبت استعمال کرو گے تو فائدہ ہے اگر منفی استعمال کرو گے تو نقصان ہے کہ انسان نے اس کے لیے شفا کے لیے اس کو استعمال کیا کہ اس سے شفا حاصل ہو جائے تو فائدہ ہے اور اگر ان کو استعمال کیا اس مقصد کے لیے کہ شفا حاصل ہو جائے اور میں لوٹ مار کے اندر مجھے سہولت حاصل ہو جائے پھر ان کا استعمال کرنا نقصان دہ ہوگا تو لہٰذا اگر اس کا مقصد صحیح ہے تو فائدہ ہے اور اگر مقصد صحیح نہیں تو یہ نقصان ہے اسے اجتناب ضروری ہے تو یہاں جو علم سکھاتے تھے ایک بات یہ ہے کہ ہاروت ماروت جادو سکھاتے تھے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جادو نہیں سکھاتے تھے وہ کلمات سکھاتے تھے وظائف سکھاتے تھے کہ جن کے ذریعے سے مثبت نتائج پیدا ہوں اور بتلا دیتے تھے کہ اس کو غلط کام کے لیے استعمال نہ کرنا اب فرمایا کہ یہ کیا سیکھتے تھے یا ان سے جو چیز سیکھتے تھے کہ غیر محرم کے درمیان تفریق پیدا کرنی ہے تو غیر محرم کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے بجائے یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے بڑا جو شیطانی عمل ہے جس پر شیطان خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا ہے فرمایا کہ شیطان بیٹھتے ہیں اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کارناموں کے لیے جب یہ کارنامے سر انجام دے کر آتے ہیں تو ایک شاگرد آ کے بتاتا ہے کہ میں یہ کرایا ہوں فلاں کو میں نے گمرہی میں ڈال دیا فلاں کو یہ کر دیا تو بس ایسے خوشی کا اظہار کرتے رہتے ہیں ایک آتا ہے شگز وہ کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے درمیان میں نے جدائی ڈال دی ہے وہ اس کو تھپکی بھی دیتا ہے اٹھ کے گلے بھی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو جو کام کر کے ہے یہ کام اب میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے نتائج کہ ذہنی ام آہنگی خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں سارا دن مخالفین کی گالیاں سنتے ہیں ان کے اعتراضات سنتے ہیں جس وقت حضرت گھر تشریف لاتے ہیں خدیہ ذکر رضی اللہ عنہ ہنس کے مسکرا کے ان کا استقبال کرتے ہیں حضرت کی ساری یہ تکلیف کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے ذہنی ہم آہنگی کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی ہوگی دونوں سکون کی حالت میں ہوں گے اور جہاں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی تو وہاں سکون کی حالت نہیں ہوگی تو گھر کے اندر جب سکون ہوگا اولاد کی تربیت صحیح ہوگی اولاد گمراہی سے بچے گی تو ذہنی سکون بھی رہے گا اولاد بھی گمرہی سے بچے گی اور یہ جنت کی رفاقت بھی بنے گی اور اس کے اندر بہت سے فوائد دنیا کے اندر بھی ہوں گے آخرت کے اندر بھی ہوں گے لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوگا ذہنی آمانگی نہیں تو سکون کی کیفیت نہیں گھر کے اندر آیا ہے لیکن اس کو گھر کے اندر سکون میسر نہیں ہے یہ تو اور بات ہے کہ ہم نے اپنی عقل مندی سے سر ہی ڈال دیا کہ ہو نہیں ذہنی آمانگی ذہنی آمانگی کیا ذہنی حوالے کر دیا کہ جو فیصلہ کرو گے وہی ہمارا فیصلہ ہے تو یہ انسانی فطرت کے خلاف کہ اللہ تعالی نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی ہے اور صحب فہم شوہر وہ ہے کہ جو خود دین پر چلے اور اپنی گھر والی کو بھی دین پہ لگا دے الرجال علی عالنسا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ قوام ہیں عورتوں پر تو اس کا مفہوم بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ قوام ہیں وہ ان کے اوپر حاکم ہیں جس طرح چاہیں ان کی پٹائی کرتے رہیں ان کو مارتے پیٹتے رہیں نہیں قوام کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک ہے قائم قائم کے معنی ہے کھڑا ہونے والا جو کسی سہارے پر کھڑا ہو وہ قائم ہے ایک ہے قوام قوام کہتے ہیں اس کو جو مضبوط سہارے پر کھڑا ہو اور دوسرے کو بھی سہارے پہ کھڑا کر دے وہ ہے قوام تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام کہا کہ مضبوط سہارا کون سا ہے مضبوط سہارا ہے دین کا سہارا کہ جو دین کی بنیاد پہ مضبوطی سے کھڑا ہو اور اپنی بیوی کو بھی دین پہ کھڑا کر دے یہ مرد جو ہے وہ قوام ہے اور پھر ایک ہے قیوم قیوم اس کو کہتے ہیں کہ جو خود سہارے کا محتاج نہ ہو باقی سب اس کے سہارے کے محتاج ہوں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الحج القیوم کہ اللہ کسی کے سہارے کا محتاج نہیں اور سب اللہ کے سہارے کے محتاج ہیں تو مرد کو اللہ نے قوام کہا کہ خود بھی مضبوط کھڑا ہو اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری عورتیں جس عقائد پہ چل رہی ہیں ہم بھی انہی کے ساتھ انہی عقائد پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں تو لہٰذا اپنے آپ کو قوام بنانا جو ہے وہ ضروری تو یہاں یہ بات فرمائی کہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہے یہ شیطانی عمل ہے اگر میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہوں بیٹے اور بہو کے درمیان میں اختلاف پیدا کر رہا ہوں تو میں بھی شیعت شیطانی عمل کر رہا ہوں اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ اتفاق پیدا کرنا یہ والدین کا بھی کام ہے والدین کی بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد میرے بیٹے اور میری بہو کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو یہ ساس کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے سسر کو بھی خیال رکھنا چاہیے اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے اس کی اولاد کی خیر خی بھی اسی کے اندر ہے گمراہی سے حفاظت بھی اسی کے اندر ہے اور اطمینان سکون بھی اسی کے اندر ہے اللہ ہمیں صحیح فام صحیح سمجھ عطا فرما دے واقع الحمد للہ رب العالمین اعلان سماج فرما لے آج مہینے کا پہلا منگل ہے انشاءاللہ عصر سے مغرب تک یہ خواتین کا درس درس ہوگا قرآن مجید کا تو اپنی خواتین کو آپ متوجہ فرمائیں گے کہ وہ خود بھی آئیں گے اور اپنے ساتھ ملنے جلنے والوں کو بھی لے کر آئیں گے تاکہ دین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 علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا اجمعین الراحمين